الباب السابع والثلاثون ومئة باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط آدمی کا اپنی بیوی کو اپنی محرم عورت کو اور فتنے کا خوف نہ ہو تو اجنبی عورت یا عام عورتوں کو سلام کرنا اور اسی شرط کے ساتھ عورتوں کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز ہے عن سهل كانت فينا رضی اللہ رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا رواه البخاري قوله تكركر أي تطحن حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی اور ایک روایت میں ہے بوڑھی عورت تھی وہ چقندر کی جڑیں لیتی اور انہیں ہانڈی میں ڈالتی یعنی پکاتی اور جو کے کچھ دانے پیستی جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو اسے سلام کرتے وہ یہ کھانا ہمارے سامنے پیش کرتی بخاری وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذكرت الحديث رواه مسلم حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کو کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں بس میں نے آ کر سلام عرض کیا آگے لمبی حدیث ذکر کی مسلم وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم حضرت اسما بنت يزيد رضي الله عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم چند عورتوں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہمیں سلام کیا اسے ابو داود اور ترمیزی نے بیان کیا ہے امام ترمیزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے اور یہ الفاظ ابو داود کے ہیں اور ترمیزی کے الفاظ اس طرح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد سے گزرے تو عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی آپ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ سلام کیا